اے پیغمبرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا پورا علم ہے